بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج ہم پڑھیں گے یہ جو آیت کریمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اولئک یؤمنون به ومن یکفر میان سنی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین یہاں سے پڑھیں گے تو جس طرح کا پچھلے آیت کریمہ میں یہ جو آیت کریمہ ہے الذين الكتاب يتلون حق تلاوته يؤمنون به به ومن يكفر هم الخاسرون یہ جو کریمہ ہے تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ یعنی جس طرح کہ ہم نے پہلے کہا کہ بنی اسرائیل ان کی سرکشیاں بیان ہوئی ان کی نافرمانیاں بیان ہوئی اور اس پچھلی آیت کریمہ میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ اسرائیل میں میں جس کی خلاصہ مختصراً آگے پڑھیں گے کہ بنی اسرائیل میں جس طرح سرکشوں کی کثرت تھی ایسی بنی اسرائیل ہی میں بہت سے مخلص بھی تھے جنہوں نے تورات انجیل کو صرف پڑھنے کے حد تک محدود نہیں کیا تھا بلکہ اس کے جو تقاضے تھے ان پر عمل بھی کیا ہوا تھا تو جیسے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی دعوت ان تک پہنچی تو انہوں نے ان پر لبیک کہا اور بغیر اعناد ہٹ درمی اور بغض اکنے کے جو ہے نا اس کو قبول کر کے خود مسلمان ہو گئے تو پچھلے تعالیٰ نے اسرائیل میں سے ان بعض مخلصین کی تعریف بیان کی تھی کہ بعض ان میں سے اچھے مخلص متقی پرزگار مسلمان بھی تھے اور کہ جو کتابیں ہوتی ہے اس طرح کے تورات ہے انجیل ہے زبور ہے اور ہمارا جو قرآن کریم ہے تو یہ صرف جو ہے نا اس لیے نہیں ہوتے کیا صرف بھی اس کا باعث برکت ہے باعث باعث ہے ہے اجر اس پر ملے گا اجر ملے گا لیکن صرف تلاوت تک اس کو محدود رکھنا اور اس اس پر میں جتنے احکام مسائل ہے تمام حوالوں سے اس کو پس پش ڈال کر صرف تلاوت ہی پر اتفاق کر لینا تو یہ اور اس کے احکام کو حوامر کو بجا لانا نواحی سے بچنا اس پر عمل نہ کرنا تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے بلکہ یہ ناپسندیدہ ہے تو ان بنی اسرائیل میں سے ان بعض نے تورات اور انجیل جو ان پر نازل شدہ کتب تھی ان کا نہ صرف پڑھا تھا اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا انہوں نے اس پر جس طرح کہ اس کا محکو حق تھا اس پر عمل بھی کیا تھا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جیسے رسول اللہ علیہ وسلم اور ان کی دعوت ان بعض مخلصین ان یعنی اسرائیل کے پاس پہنچ گئی تو انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کے اس دعوت کو لبئی کہا اور ان کو مان لیا اور اس پر ایمان لے کے آئے اور مسلمان ہو گئے یہ تو پچھلی کریمہ میں تھا اب اگلی جو ایسی کریمہ ہے اس کو پڑھتے ہیں ترجمہ پڑھیں گے اور ترجمہ پڑھنے کے بعد پھر اس کی تشریف اور تفصیل پڑھیں گے یا بنی اسرائیل انعمت علیکم یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل نعمت یلتی میری او نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی اے بنی اسرائیل میری او نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی انعام تو علیکم وَأَنِّي فَضَلْدُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اور یہ بات یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی اور یہ بات یاد رکھو کہ میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی اب آتے اس حیث کی تفصیل اور تشریح کی طرف یا بنی اسرائیل نعمتی اللتی اے بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل یاد کرو اے بنی اسرائیل یاد کرو نعمتی اللتی میری ان نعمتوں کو انعمت علیکم جن کا میں نے تم پر انعام کیا ہے وَأَنِّي فَضَلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اور میں نے اور میں نے تم وَأَنِّي اور میں نے تم کو تمام جہان والوں پر فضلت دی میں نے تم کو تمام آپ کے جو اہل زمانت ہے ان پر فوقیت دیتی یا فضلت دیتی تقدم و نصف ہوں کہہ رہے اس جیسی بات جو ہے نا پہلے بھی گزر چکی ہے اس قسم کی جملے پہلے بھی گزر چکے ہیں اب اگلی آیت کریمہ ہے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں وَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْعًا وَتَّقُوا يَوْمًا اور اس دن سے ڈرو وَتَّقُوا يَوْمًا اور اس دن سے ڈرو لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا لا تجزی نفس عن نفس شیئا جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه ولا يقبل منها عدل نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ قبول کیا جائے گا نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ قبول کیا جائے گا ولا تنفعها شفاعه نہ اس کو کوئی سفارش فائدہ دے گی ولا هم ينصرون اور نہ ان کی کوئی مدد پہنچے گی اور نہ ان کی کوئی مدد اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچی پہنچے گی اب آتے ہیں اس آیت کی تشریح کی طرف وَتَّقُو وَتَّقُو اور تم ڈرو خافو یعنی خوف کرو یومن ایسے دن سے لا تجزی ایسے دن سے جس میں کوئی شخص لا تجزی تغنی نفس عن نفس فیہی جس میں کوئی شخص کسی کی طرف سے نہ کوئی مطالبہ ادا کرنے پائے گا نہ کوئی مطالبہ ادا کرنے پائے گا ولا يقبل منها عدل اور نہ کسی کی جانب سے کوئی معاوضہ یعنی فدیہ ولا يقبل منها عدل فداء اور نہ اور نہ کسی کی جانب سے کوئی معاوضہ یعنی فدیہ قبول کیا جائے گا ولاطن تنفعها شپا آتن ولا تنفعها آتن اور نہ کسی کے لیے کوئی سفارش مفید ہوگی ولاحم یون سرون اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی من عذاب اللہ کہ اللہ کے عذاب سے ان کو بچا لیا جائے اللہ کے عذاب سے ان کو بچا لے تو یہ جو دو ایسی کا ترجمہ گیا تو اس سے پہلے یہود کی جو تھی کی جو شناعتی تھی ان کا تذکرہ شروع میں یعنی اس پارے کے شروع میں جو ہے نا وہ اجمال کے ساتھ ذکر کیا گیا تھا اور اس کے بعد جو ہے نا تفصیل سے اس کی تقریباً چالیس کے قریب چالیس کے قریب جو برائیاتی یہاں تک جو ہے نا یعنی اس آیت کی کریمت سے پہلے ان چالیس برائیوں کا جو یہود میں تھی اور تفصیل سے ان کا تذکرہ ہوا تو شروع میں اجمال تھا یہودیوں کی قباحتوں اور شناعتوں کا شرارتوں کا اور پھر تفصیل سے ان کے جو چالیس عادات برائیات ان کو تفصیل سے بیان کیا گیا اور یہاں پر جو ہے نا ختم ہوا یہاں پہ چونکہ ختم ہو رہا تھا تو یہاں اس خاتمے پر اختتام پر جو ہے نا پھر اجمالی طور پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ان پر جو انعامات فرمائے تھے اور ان کو ترغیب اور ترغیب کا مضمون جو ہے نا جس طرح وہاں تھا یہاں پہ دوبارہ لے کے آئے تاکہ اس میں جمعیت اور اختصار کے ساتھ ساتھ جو ہے نا جو کلیات ہے ان کا بھی استحضار ہو جب اس کا ہوگا تو نتائج اور جو سمراج اس پر مرتب ہوں گے تو او آسان ہوں گے سہل ہوں ہوں گے گے او آسان تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ اجمالا ذکر کیا پھر تفصیلا ذکر کیا اب آخر میں جو پھر اسی بات کو بتایا گیا تاکہ یہ اچھی طرح جو ہے نا اوقا فی نفس ہو اور ان کے ذہن میں یہ بات اچھی طریقے سے بیٹھ جائے اس کی مثال عام طور پر ہے کوئی غسلی آدمی ہو غسناک آدمی ہو تو اس سے اس غصے کے سے روکنے کے لیے یہ <coughs> کہا جائے کہ مثلاً بیجا غصہ کرنا یہ نہایت برا عمل ہے اور ایک مرتبہ اس طرح اس کو منع کیا اور بعد میں جو ہے نا بتایا جائے کہ اس میں یہ یہ اور یہ خرابیاں اور نقصانات ہے کل پندرہ بیس کے قریب جو ہے نا وہ برائیاں گنوائی جائے کہ اگر آپ غصہ کرو گے اس سے باز نہیں ہوگے تو یہ یہ یہ یہ نقصانات اٹھانے پڑیں گے تو جس طرح اس کو جو ہے نا یعنی مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس آدمی کو غصے سے روکا جائے تو اسی طرح یہاں بھی جو ہے نا شروع میں ابتدا ان کو اجمال ان کا ذکر کیا گیا اور اجمال ذکر کرنے کے بعد پھر قدر تفصیل سے جو ہے نا ذکر کیا گیا اب آخر میں اختتام میں جو ہے نا پھر ان کو جو ہے نا اپنے نامتی یاد کروائی گئی اور جو مقصد تھا جس مقصد کے لیے ان کا بتایا گیا تھا وہ بھی دوبارہ یاد دلایا گیا کہ ان کے ذہن میں بات اچھی طریقے سے بڑھ جائے یہاں تک تو یہ بات ہوگی اب اگلی جو آیت کریمہ ہے اگلی جو آیت کریمہ ہے پہلے اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں اور ترجمہ پڑھنے کے بعد اس کا جو منظر ہے وہ پڑھیں گے اور اس منظر پڑھنے کے بعد پھر جو تشریح اس کو پڑھیں گے سب سے پہلے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں آواز آ رہی ہے آواز آ رہی ہے تو سجمہ پڑتا ہے وہ ابراہیم اور رب ہو بکلمات فاتم ہونا وہ ابراہیم رب ہو بکلم ہونا اور او وقت یاد کرو جب ابراہیم کو ان کے پروردگار نے کئی باتوں سے ازمایا کلمات جب ابراہیم کو ان کے پروردگار نے کئی باتوں سے ازمایا اور انہوں نے فاتم مہن اور انہوں نے اور سارے اور ساری باتیں پوری کی اور انہوں نے اور ساری ساری باتیں پوری کی خالا انی جاعلک للناس اماما اللہ نے ان سے کہا میں تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا بنانے والا ہوں خالا ومن ذریتی ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اور میری اولاد میں سے خالا لا ینال احد ظالمین اللہ تعالی نے فرمایا میرا یہ عہد ظالموں کو شامل نہیں ہے میرا یہ عہد ظالموں کو شامل نہیں ہے اس کا ترجمہ تو ہو گیا اب اس کے تفصیل جو ہے نا پڑھنے سے پہلے اس کا تھوڑا سا پس منظر جب ہم ذہن نشین کر لیں گے تو یہاں سے جو شروعات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو واقعہ ہے جو ہے اس کے واقعہ کا جو تذکرہ ہے تو اس کے سمجھنے میں جو ہے نا پر آسانی بھی رہے گی اور کوئی کوئی مشکل دقت پیش نہیں آئے گی تو یہاں سے جو ہے نا تقریباً یہ جو کریمہ ہے جس کا ترجمہ ابھی ہم نے پڑھا غالباً ایک سو چوبیس ایک پچیس ہے یہاں سے لے کر جو ہے نا ایک سو ایک سو پچاس ایک سو باون تک جو ہے نا حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو قصہ ہے ہے پھر پھر تعمیر کعبہ ان کی اس پر جو ازمائشیں وغیرہ آئی تھی مفصل جو ہے نا یہاں سے لے کر وہ ایک سو پچاس باون ایسی کریمہ تک جو ہے نا اس کا مفصل تذکرہ ہوگا تو یہاں سے اس سے پہلے جس طرح کہ میں نے بتایا یہود کے پہلے اجمالن کی برائیاں کا تذکرہ ہوا تھا پھر پھر ہوا تھا اور آخر میں ان کو جو ہے نا وہ بتلایا گیا اب ان کی باتیں ختم ہو گئی یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کچھ حالات اور واقعات شروع ہو رہے ہیں تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ جس طرح کی پہلے اس کا تذکرہ ہو گیا تھا اور عرب یہ تینوں جو ہے نا یہ بت پرست تھے یعنی یہودیوں میں سے بھی عیسائیوں میں سے بھی اور عربوں میں سے بھی یہ تینوں گروہ جو ہے نا یہ تینوں جماعتیں یہ کہتے ہیں بت پرست تھے جن کا ہم نے سلسلہ وار پچھلی آیتوں میں اس کا تذکرہ پڑھ لیا کس طرح تھا کیا تھا کیا نہیں تھا لیکن ان تینوں میں ایک قدر مشترک بات تھی ان تینوں میں یعنی یہودیوں میں عیسائیوں میں اور عربوں میں قدر مشترک بات یہ تھی کہ ان کے و اجداد یا اپنے آپ کے و اجداد کو جو ہے نا یہ خود بھی ان کے و اجداد بھی یہودیوں عیسائیوں اور عربوں کے جو و اجداد تھے اور یہ خود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے نا قدر کی نگاہ سے احترام کی نگاہ سے تعظیم کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور ان کو اپنا پیشوا مانتے تھے یہ تینوں بالاتفاق یہودی بھی عیسائی بھی عرب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مقتدا اور رہنما مانا کرتے تھے اور مانتے تھے تو اس دعوے میں تو یہ مشترک پھر ہر گروہ جو ہے نا یہودی عیسائی عرب ان میں سے ہر گروہ جو ہے نا یہ دعویٰ کیا کرتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہی مذہب کے حامی تھے یعنی کہا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے مذہب کے حامی تھے عیسائی کہا کرتے تھے کہ ہمارے اور عرب کسی ہمارے تو جب ان کا یہ باطل عقیدہ تھا یعنی یہودیو عیسائیو اور عرب کا کا یہ جو عقیدہ تھا چینوں کا چونکہ باطل تھا تو پھر یہ ضروری ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں تینوں الگ الگ دعویٰ کرتے ہیں یا ہمارے حامی تھے تو ان کے صحیح صورتحال ان کے احوال بیان کیے جائے کہ او گئے جس طرح یہ کہہ رہے ہیں اسی طرح تھے بھی یا نہیں یا یہ محض جو ہے نا جھوٹ فریب دھوکہ حسد کنا بول کی وجہ سے جو ہے نا اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں سے لے کر جس طرح کے پہلے میں نے بتایا ایک تو آیت کریمہ نمبر ایک سو پچاس باون تک جو ہے نا اس کا پورا تفصیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو سلسلہ وار جو ہے اس میں ذکر کیا ہے کہ کس طرح ہوا ہوا تھا تھا کیا کیا نہیں ہوا تھا اور آخر میں اس تینوں گروہوں کے جو عقیدت اس کی تردید فرمائی ہے کہ ان کا حقیقت سے کوئی بھی تعلق نہیں یہ جو بات کر رہے ہیں تو ان کا قصہ شروع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جتنی بھی زندگی تھی ساری زندگی اور تبلیغ میں خرچ ہوئی اور ظاہر سی بات جب کوئی تبلیغ کرتا ہے کسی کو دعوت دیتا ہے تو اس دوران اس پر جو ہے نا مختلف قسم کے مشکلات مصائب اور کس قسم طرح طرح کے مشکلات سے مصائب سے جو ہے نا اس کا آمنا سامنا ہوتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کافی بڑی بڑی ازمائشوں سے بڑی بڑی امتحانات سے اور بڑے بڑے مشکلات سے ان کا آمنا سامنا ہوا جس طرح کے مشہور ہے کہ حضرت انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی دعوت کی تبلیغ ہی کی پاداش میں جو ہے نا اس کے جو زمانے میں جو بادشاہ تھا نمرود نمرود نے ان کو جو ہے نا آگ میں ڈالا تھا جس کا مفصل تذکرہ جو ہے نا اگلی پاروں میں آئے گا مشہور ہے مشہور قصہ ہے اور ایسی ہی جو ہے نا انہوں نے ایک وقت میں جو ہے نا حضرت اپنے گھر والی اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے نا بالکل میدان چٹیل میدان میں صحرا میں بیوان میں جو ہے نا اللہ کے حکم سے چھوڑ دیا تھا یعنی اپنے گھر والوں کی اور بیٹے کی اسی طرح جو ہے نا آگ میں آگ میں اللہ ہی کے دعوت تبدیل پہنچانے کے غرض سے جو ہے نا جب یہ ان کو منع کر رہے تھے یہ بازیاں ہیں تو انہوں نے وہاں پہ ڈالا اللہ تعالیٰ کی فضل کرم سے جو ہے نا تمام امتحانات میں جتنے مشکلات جتنے مسائل جتنے قسم کے مختلف قسم کے مشکلات ان پر آئی اللہ تعالیٰ کی مدد سے جو ہے نا ان سب پر یہ پورے اترے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلی بات تو یہ ہوئی دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے پہلے کا نام تھا حضرت اسحاق اور دوسرے کا نام تھا حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے جو بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا دوسرا نام اسرائیل تھا تو شروع میں جس طرح کہ ہم نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے ایک کا نام اسحاق تھا اور ایک کا نام اسماعیل تھا اور اسحاق ہی کے بیٹے حضرت یعقوب اور حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام یہ تھے اور حضرت یعقوب کا دوسرا نام یہ اسرائیل تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت کا سلسلہ جو ہے نا یہ حضرت یعقوب ہی کے یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کے میں اولاد میں یہ چلتا چلتا رہا رہا سلسلہ یعنی اسرائیل میں چلا رہا تھا جس کی بنا پر یعنی جتنی بھی انبیاء تھی ان میں آ رہے تھے بنو اسرائیل میں آ رہے تھے تو انہوں نے یہ یہ ذہن میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ اب جو بھی نبی آئیں گے جو بھی نبی ہوگا جس کو بھی نبوت ملے گی جس کو جو بھی مبوس ہوگا وہ ہمارے ہی خاندان یعنی بنی اسرائیل سے ہوگا اور یہ شرف جو ہے نا رہنمائی کا پیشوائی کا نبوت کا یہ ہمارے ہی خاندان کو حاصل ہوگا اور ہمارے علاوہ یعنی ہمارے خاندان کے علاوہ اس میں کوئی اور کسی اور خاندان میں کوئی یہ شرف یہ عزت جو ہے نا یہ مقام مرتبہ حیثیت نہیں مل سکتی تو یہاں پہ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی یہ غلط فہمی بھی دور فرما دی اور یہ واضح الفاظ میں واضح طور پر یہ بتا دیا کہ دینی پیشوائی رہنمائی کا جو منتر ہے یہ کسی خاندان کا کسی فرد کا یا کسی خاص مخصوص قوم خاندان کا یہ لازمی میراث نہیں ہوا کرتا بلکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ ہی کی طرف سے جو ہے نا یہ دیا جاتا ہے اور جس کو مناسب سمجھتے ہیں اسی کو دیتے ہیں اور اس بات کی یہ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جو ہے نا صریح لفظوں میں یہ کہا تھا جب اللہ تعالیٰ نے انہیں مختلف قسم کے ازمائشوں سے امتحانات سے جو اس کو ازما لیا اور یہ ثابت ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہر ہر حکم پر جو ہے نا مر مٹنے والے ان کو بجا لانے والے ان کو کرنے والے ہیں اور ہمیشہ تیار اور و رہتے ہیں جیسے کہ پہلے بتایا گیا کہ توحید ہی کے عقیدے کی تبلیغ کی پاداش میں جو ہے ان کو آگ میں ڈالا گیا اور ان کو اپنا وطن گاؤں جو ہے نا وہ چھوڑنا پڑا اور جس طرح کہ انہوں نے اپنے گھر والے اور چھوٹے سے بیٹے کو جو ہے نا خوش وادی میں چٹل میدان میں اللہ کے حکم سے تنہا چھوڑ دیا تھا اور یہ سارے قربانیاں جو ہے نا وہ دیتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا پھر دنیا کے پیشوائی کا رہنمائی کا جو ہے نا امامت کا پیغمبری کا نبوت کا منصب انہیں عطا فرمایا اور انہوں نے جس طرح اگلے آیت میں ہم پڑھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اولاد کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرمایا تھا کہ یہ جو سلسلہ ہے میرے اولاد بھی جاری فرما دینا اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں بتلا دیا تھا کہ جس طرح کہ آگے جس طرح کہ ہم نے پڑھ لیا لا کہ جو لوگ ظالم ہوں گے یعنی اللہ کے نافرمان ہوں گے فرمردار نہیں ہوں گے اور ظلم کریں گے تو اس منصب کے بالکل کسی بھی صورت میں حقدار نہیں ہوں گے اور تیسری بات کہ بنی اسرائیل جو تھے ان کو سریوں سے آزمایا گیا تھا اور ازمانے کے بعد جو نئی بات ثابت ہو گئی تھی کہ وہ اس لائق نہیں ہے وہ اس کے مستحق نہیں ہے کہ قیامت تک جو ہے نا تمام کی تمام انسانیت کی دینی پیشوائی رہنمائی کا جو منصب ہے یہ انہی کو دیا جائے تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ان کی اولاد میں سے بھیجا جن کے لیے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا بھی فرمائی تھی وہ یعنی ہوگا وہ ہو ان میں سے بھیجا جائے تو اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسرائیل میں نہیں ہے بلکہ بنو اسماعیل میں یعنی بنو اسماعیل کے خاندان میں ہے اور یہ جو نبوت کا جو سلسلہ تھا نبوت کا جو عظمت تھی جو مرکان کا حیثیت کا مرتبہ تھا اللہ کی طرف سے یہ اس سے منتقل ہو کے بنو اسماعیل میں آ گئی اور جب یہ اسماعیل کی طرف منتقل ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے وہ مکہ میں رہا کرتے تھے اور مکہ میں جو ہے نا بیت اللہ یہ کعبہ تھا تو ان کو بھی بیت اللہ قبلہ ماننا پڑتا جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور کے حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کے اولاد میں سے ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے تو اسی مناسبت سے جو ہے نا اگلی آیت کریمہ میں جو ہے نا پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے کو تعمیر کرنے کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے تاکہ وہ بھی اچھی طریقے سے معلوم ہو جائے تو یہاں جس طرح کہ میں نے پہلے بتا دیا کہ یہاں سے لے کر جو ہے نا ایک سو پچاس یا ایک سو باون ہے نا یہ جو ہمارے سامنے گڑی ہے اس میں دو منٹ باقی ہے دو منٹ انشاءاللہ یہ جو آج کریم نے پڑھی ترجمہ پڑھا تھا اس کا جو تشریح تشریح بھی پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ ہو جائے گا آسان ہے Thank you. تلا اور یاد کرو اور یاد کیجئے جس وقت کے ازمایا اختبر مانا جانچا ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابراہم یعنی ایک میں اس میں ابراہیم ہے دوسری کے میں جو ابراہیم کا تلفظ آیا ہے ربہو بکلمات بہو ان کے پروردگار نے چند باتوں میں ان کے پروردگار نے چند باتوں میں بے اوامر چند اوامر و نواہن اور نواہی کلف جہا جی ان کو مکلف بنایا قیل یعنی کن احکام کا مکلف بنایا گیا اب اس میں جو ہے نا مختلف اقوال ہے قیل ہی مناسک الحج بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ وہ جو احکام تھے وہ حج کے مناسک تھے وہ احکامی حج وکیلا اور بعض نے کہا ہے کہ سے مانا کھلی کرنا کو غرغرہ کرنا یعنی ناک میں پانی ڈالنا سوا کو اور مسوا کرنا شاربی اور منچوں کو چھوٹا کرنا کتروانا چین اور سر کے بالوں میں مانگ نکالنا وقلم امل اور ناکنوں کا کاٹنا ونت الابتی اور بغلوں کا کاٹنا و حلق العانتی اور زیر ناب بالوں کا کاٹنا والختان اور ختنہ کرنا والاستنجا اور استنجا بعض نے کہا کہ یہ حکام سے اور بعض نے کہا کہ وہ حکام سے فاتمہ ہننا فاتمہ ہننا تو مکمل طور پر ادا کیا یعنی ان کو مکمل طور پر پورے طور پر بجا لایا مکمل طور پر ادا کیا ادا ہن تا ماتن قال تعالی انی جعلت الناس اماما خطبتا من الدین اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں یعنی دین میں رہنما قال و من ذریتی تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میرے اولاد میں سے بھی اولادی ادعائی مدن یعنی میرے اولاد سے بھی ایمہ بنا لے قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینال یعنی احد ظالمین کہ میرا عہد جو ہے نا یہ ظالموں کو بلامانت ہے یہ جو امانت ہے یہ جو منصب نبوت ہے یہ جو عہد ہے یہ جو امانت ہے یہ ظالموں کو حاصل نہیں ہوگا کافرین یعنی جو کافر ہوں گے بینہم دل لعنہ ینالہ غیر ظالم کہ جو ظالم نہیں ہوگا اس کو حاصل ہوگا جو ظالم ہوگا اس کو حاصل نہیں ہوگا یہاں تک کی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو پوچھ سکتی ہو یہ ایت کریمہ کا ترجمہ بھی پر ہو گیا اور چھ میں میرا خیال ابھی پر ہو گیا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اگر زندگی باقی رہی تو بکیا انشاءاللہ پڑھ لیں گے